یہ بھی حضرت والا رحمۃ اللہ کے دو اشعار ہیں زوال حسن مجاز یعنی جس حسن کی وجہ سے ہم لوگ پاگل ہوتے ہیں اس کا زوال حضرت والا کے بہت عجیب و غریب اشعار ہیں اس طرح شکلیں بدل جاتی ہیں میر اس میں تین دفعہ حضرت والا میر صاحب دانوں کا تمالی کا ذکر آیا مگر اس سے مراد ہم سب لوگ ہیں اس طرح شکلیں بدل جاتی ہیں میر پھر نہیں پہچان میں آتی ہے میر پھر نہیں پہچان میں آتی ہے میر اور اگر پہچان میں آتی بھی ہے اور اگر پہچان میں آتی بھی ہے پھر ذرا دل کو نہیں بھاتی ہے میر پھر ذرا دل کو نہیں بھاتی ہے میر اس طرح شکل بدل جاتی ہے میر پھر نہیں پہچان میں آتی ہے میر اور اگر پہچان میں آتی بھی ہے پھر ذرا دل کو نہیں بھاتی ہے میر پھر ذرا دل کو نہیں بھاتی ہے میر اس طرح شکلیں بدل جاتی ہے میر اس طرح شکلیں بدل جاتی ہے میر پھر نہیں پہچان میں آتی ہے میر پھر نہیں پہچان میں آتی ہے میر اور اگر پہچان میں آتی بھی ہے اور اگر پہ میں آتی بھی ہے پھر ذرا دل کو نہیں بھاتی ہے میر پھر ذرا دل کو نہیں بھاتی ہے میر